لئیس نے نافع سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک سا یا جو کا ایک سا صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو لوگوں نے گنتم کے دو مد اس جو کے ایک سا کے برابر قرار دے لیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکاسی